حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قزائے حاجت کرے تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے یعنی کے قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف نہ ہو سنن نسائی حدیث نمبر بائیس